السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 806 یہ سبق میں ایک درخت نے دعا مانگی ہے وہ دعا میں آپ کو بتاؤں گا پہلے قصہ سن لیجئے ترمیزی میں ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں میں نے سجدے کی آیت تلاوت کی جو سورہ سعد میں سجدہ ہے تلاوت کی اور میں نے سجدہ کیا جو میں نے سجدہ کیا تو میرے ساتھ اس درخت نے بھی سجدہ کیا اور وہ درخت یہ دعا مانگ رہا تھا عربی کے جملے بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے اور یہ دعا مانگتے رہنے کی یاد رکھنے کی کوشش کیجیے پڑھیے یہ درخت کی دعا ہے اللہ مکتب لی بہا عند کا اجرا الحالی عند کا زخرا ودا دہنی وزرا وقبہ منی کما قبلتا من عبدك کا داود علیہ السلام یہ عربی کے جملے ہیں جو درخت نے دعا مانگی اب اس کا ترجمہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے اے میرے پیارے اللہ میرے اس سجدے کو چونکہ درخت نے بھی سجدہ کیا تھا نا تو دعا مانگ رہا ہے درخت اے میرے پیارے اللہ میرے اس سجدے کو تو میرے لیے اپنے پاس اجر اور خزانے کا سبب بنا اور اس سے تو میرا بوجھ ہلکا کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما جیسے کہ تو نے اپنے بندے داود علیہ السلام کے سجدے کو قبول فرمایا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی اور اسی سجدے کی آیت کو پڑھ کر سجدہ کیا اور اس سجدے میں وہی دعا مانگی جو اس شخص نے درخت کی دعا نقل کی تھی یہ بہت بڑی زبردست چیز ہے درخت دعا مانگے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگے اس لیے یہ دعا بہت زبردست ہے اس کو لکھ لینا کہ درخت والی دعا اس کا مطلب کہ درخت بھی دعا مانگا کرتے ہیں پھر ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میں سورہ سعد لکھ رہا ہوں جب آئے تو سجدہ تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ قلم اور دوات اور میرے آس پاس کی تمام چیزوں نے سجدہ کیا انہوں نے اپنا یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کے وقت برابر سجدہ کرتے رہتے تھے یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور تفسیر ابن کثیر میں سارے مضمون ہیں جلد نمبر چار صفا نمبر تھری نائن فور اس پر یہ سارے مضمون موجود ہیں اصل مجھے اس میں دعا یاد کرانی ہے آپ لوگوں کو کہ یہ دعا درخت نے مانگی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی اس لیے یہ زبردست دعا ہے علماء نے لکھا ہے اب یہ اگلی بات جو کہتا ہوں وہ حدیث کی نہیں ہے یہ علماء کی لکھی ہوئی ہے کہ جو آدمی بھی یہ دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا یہ علماء نے لکھا ہے ان کے تجربے ہیں لیکن یہ اوپر والی ساری چیزیں صحیح حدیثوں کے اندر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدی دیکھیے اتنا پڑھا جنت میں میرے لیے کھجور کا درخت لگ گیا درخت نے دعا مانگی اور میں نے کھجور کا درخت بھی لگا لیا جنت میں آپ بھی پڑھیے آپ کے لیے بھی جنت میں کھجور کا درخت لگ جائے گا آمین آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین